السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا پینتیسواں لیکچر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پارٹنرشپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ٹرائل بیلنس سے بنائے تھے یہ بات بھی ہم نے آپ پہ واضح کی تھی کہ جی پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ کے اکاؤنٹس بنانے کی حد تک کوئی فرق نہیں ماں سوائے اس کے کہ پارٹنرشپ میں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ایک اضافی اکاؤنٹ جس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن یا profit and loss distribution account کہتے ہیں وہ بناتے ہیں اور بیلنس شیٹ کے اندر جو کیپٹل اور کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں پارٹنرز کے وہ دکھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرمز ہوتی ہیں جو پارٹنرشپ اگریمنٹ میں جو چیزیں کنڈیشنز وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کے حساب سے ہی اکاؤنٹس ترتیب دیے جاتے ہیں یا ان کے حساب سے جو پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کی جاتی ہے ہم نے آپ کو دو باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی ایک یہ کہ پارٹنرز اگر اپنے مقرر شدہ کیپٹل کانٹریبیوشن سے زیادہ اگر پارٹنرشپ میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیں یا دینا چاہیں یا دیتے ہیں تو پھر پارٹنرشپ اگریمنٹ اس بات پہ کچھ کہے گی یا پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے اس کے حساب سے اس کی رو سے جو کنڈیشنز ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر تو اس کیپٹل اماؤنٹ سے جو کہ پارٹنرز نے اس پارٹنرشپ میں ڈالنا تھا کانٹریبیوٹ کرنا تھا اس سے زیادہ کوئی پیسے دے رہا ہے اور پارٹنرشپ کو اس پیسے کی ضرورت ہے تو تب اس پارٹنر کو اس ایکسس اماؤنٹ پہ وہ جو زیادہ اماؤنٹ دیا ہوا ہے اس پہ پارٹنرشپ کی طرف سے ایک مارک اپ جو ہے وہ پے ہو سکتا ہے یہ جو کانٹریبیوشن ہوگی یہ کوئی کانٹریبیوشن لون نہیں ہے اگر لون ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ بغیر مارک اپ کے نہیں ہو سکتا سکتا لیکن کیپٹل کا جہاں تک تعلق ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک شخص جس کو کہ اجازت ہے ایک پارٹنر جس کو اجازت ہے کہ جی وہ ڈرائنگز بھی اپنے پروفٹ کے اگینسٹ کر سکتا ہے لیکن وہ ڈرائنگز نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے نہیں کرتا لہذا اس کے جو پیسے ڈیو ہوتے ہیں یا اس کا جو کانٹریبیوشن ہوتی ہے وہ کئی دفعہ جو ایگریڈ اماؤنٹ ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے پارٹنرشپ کے اندر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے جہاں پہ یہ صورت ہو وہاں پہ پارٹنرشپ اگریمنٹ یا پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہتا ہے کہ اس کو اس ایکسس اماؤنٹ پہ جو ہے وہ آپ مارک اپ یعنی پارٹنرشپ جو ہے وہ مارک اپ دے سکتی ہے اسی طریقے سے جو ڈرائنگز لیے جاتے ہیں یہ ڈرائنگز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرائنگز جو ہیں یہ پروفٹ کے اگینسٹ ہیں کہ جی پروفٹ جو سال کے آخر میں جس کا تعین ہونا ہے اس پروفٹ کے اگینسٹ پارٹنرز کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ وقتاً فوقتاً اپنی ضروریات کے لیے نکال سکیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پارٹنرز یہ پیسہ پارٹنرشپ میں سے نہ نکال رہے ہوتے اس طریقے سے جس کی کہ انہیں اجازت بھی ہے اور یہ پیسہ کاروبار کے لیے ہی ہوتا کاروبار کے استعمال میں ہی آتا تو ہو سکتا ہے کہ کاروبار کا فائدہ یا کاروبار کا جو ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے یا اس نے کوئی خام مال جو خریدنا ہے کہ اور وہ مزید کاروبار کر سکے چیزیں بنا سکے یا بیچ سکے اس کے لیے وہ پیسہ صرف کر سکتا لیکن چونکہ پارٹنرز نے وہ پیسہ جو ہے وہ انڈر دا پارٹنرشپ اگریمنٹ وہ پیسہ ڈرائنگز کے طور پہ وہ نکال رہے ہیں تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ اگریمنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر پارٹنرز ڈرائنگز کریں گے ڈرائنگز کی اجازت ہے لیکن اگر وہ کریں گے تو ان ڈرائنگز پہ وہ پارٹنر شپ کو ایک مارک اپ ایگریڈ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ادا کریں گے سو so, یہ بھی چیز جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ دو باتیں اور پارٹنرشپ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں وہ profit and loss appropriation account یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ اور یہ کہ جی پارٹنرشپ کا ایک کیپٹل اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے پارٹنرس کے کرنٹ اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں آج ہم جو بات کریں گے وہ بات ہم کیپٹل کے اوپر جو مارک اپ ہے اور ڈرائنگز پہ جو مارک اپ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم مارک اپ آن کیپٹل کی بات کرتے ہیں profit and loss distribution ratio جو ہے وہ کسی بھی پارٹنرشپ میں کیپٹل جس حساب سے کانٹریبیوٹ کرنا ہے پارٹنرز نے اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کیپٹل کی کانٹریبیوشن جو سرمایہ پارٹنرشپ میں ڈلنا ہے اس کو اس کی کانٹریبیوشن فی پارٹنر جو ہے وہ مثال کے طور پہ اگر ففٹی ففٹی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس جس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے اس کا ریشیو پارٹنر اے کے لیے ساٹھ فیصد ہو اور پارٹنر بی کے لیے چالیس فیصد ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی پارٹنر بی جو ہے اس کا کوئی پیسہ جو ہے وہ ذرا اس کی کانٹریبیوشن کیپٹل کی جو ہے وہ سستے داموں آ رہی ہے نہیں اس کا شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جی پارٹنر بی جو ہے اس کی ایکٹیو کانٹریبیوشن پارٹنرشپ میں سرمایہ کے علاوہ کم ہے اے کے مقابلے میں تو اس وجہ سے پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ کیونکہ ریسپانسبلٹی بھی ظاہر ہے کہ جو شخص مینج اگر ایک مینجنگ پارٹنر ہے اور دوسرا پارٹنر آرڈنری پارٹنر ہے تو جو مینجنگ پارٹنر ہے اس کو ایک اضافی رقم دی جا رہی ہے اس ریسپانسبلٹی کے ایوز جو کہ اس کی ہوگی to take decision on a daily basis and to carry out a proper management of the partnership and to make sure the moneys invested by the partners properly spend in the interest of furthering the business of the partnership اب یہ تمام چیزیں جو ہے نمبر ایک یہ کہ چونکہ ایک پارٹنر نے اضافی رسپانسبلٹی اضافی کام جو ہے اپنے ذمہ لیا کہ جی وہ کمپنی کے روزمرہ کے ڈسیشنز لینے اس اس کو کو لینے ہیں اس نے کمپنی کو چلانا ہے اس نے تمام فیصلے کاروبار کی نوعیت کے وہ اس نے کرنے ہیں اور پارٹنرز نے اس کو یہ رسپانسبلٹی دے دی ہے لہٰذا اس کا کانٹریبیوشن جو ہے یا اس کی اس کا جو پروفٹ میں شیئر جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہو گیا لیکن ہم جس وقت ایگزامپلس کی بات کرتے ہیں تو جنرلی ہم یہی اسیوم کرتے ہیں کہ جی دونوں پارٹنرز یا دو پارٹنرز یا جتنے بھی پارٹنرز ہیں وہ ایکول کیپٹل کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور پروفٹ اور لاس جو ہے وہ ایکولی شیئر کریں اب جیسے جیسے کاروبار چلتا ہے فردر کیپٹل زیادہ کیپٹل کی ضرورت پڑتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جس وقت کے پارٹنرشپ کو مزید سرمایہ کی ضرورت ہو اس وقت کوئی بھی پارٹنر اپنا جو شیئر بنتا ہے وہ کسی بھی وجہ سے ادا نہ کر سکیں لہذا دوسرے پارٹنرز جو ہیں وہ اپنے اپنا جتنا شیئر ہے اس سے زیادہ کانٹریبیوٹ کریں گے کیوں کہ وہ اماؤنٹ یا وہ رقم جو کہ پارٹنرشپ کے لیے سرمایہ ایڈیشنل سرمایہ کے لیے ضروری ہے وہ تو بہرحال چاہیے اس کو کسی نے دینا یا آپ بینک سے لون لیں گے جا کے یا اگر آپ کے پاس خود پیسہ ہے یا آپ کے باقی پارٹنرز کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے شیئر سے زیادہ دے دیں گے جب اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر عام طور پہ یہ کلوز یا یہ کنڈیشن موجود ہوتی ہے یا پارٹنرشپ ایکٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ یہ اس قسم کی چیز ہو تو وہاں پہ پارٹنرز جو ہے وہ ان لوگوں کو ان پارٹنرز کو جنہوں نے اپنے شیئر سے زیادہ پیسے دیے انویسٹ کر دیے کیپٹل کے طور پہ ان کو ایک مارک اپ ادا کریں گے تو یہ تو مارک اپ ادا کرنے کی بات ہے آپ یہ پھر بات جو ہے یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ وہ مارک اپ پورے اماؤنٹ میں تمام پارٹنرز کو دے سکتے ہیں یا صرف وہی ایک پارٹنر جس نے یا ایک سے زیادہ پارٹنرز جنہوں نے وہ ایکسس اماؤنٹ جو ہے اس فکسڈ اماؤنٹ کے حوالے سے جو فکسڈ کیپٹل تھا اس سے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ہے ان کو دے سکتے ہیں لہذا کمپنسیشن ہو جاتی ہے اور جو جس نے ایکسٹرا پیسے ڈالے اس کو اس کا صحیح طریقے سے حق بھی مل جاتا ہے اب بات کریں مارک اپ جو ڈرائنگز پہ دیا جاتا ہے یہ ڈرائنگز جیسے میں نے کہا کہ ڈرائنگز تو ہے جو شیئر آف پروفٹ یا جو پروفٹ سال کے آخر میں جس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہوا پروفٹ کاروبار کو اس کے اگینسٹ ہے کہ جی آپ وقتاً فوقتاً ایک مقرر شدہ رقم جو ہے وہ آپ پارٹنرشپ سے لے سکتے ہیں پروفٹس کے اگینسٹ جن کا تعین سال کے آخر میں ہونا ہے سو پارٹنرشپ اگریمنٹ میں کلوز یہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پارٹنر نمبر ایک اپنی جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہے ڈرائنگ کی اس سے زیادہ لیتا ہے ڈرائنگ کرتا ہے یا یہ کہ جی ڈرائنگز کی اجازت تو ہے لیکن اگر آپ ڈرائنگ کریں گے تو اس پہ پارٹنرشپ کو ایک خاص فیصد ایک خاص ریٹ کے حساب سے خاص پرسنٹیج کے حساب سے آپ مارک اپ ادا کریں بہرحال اس بات کا انحصار پارٹنرشپ اگریمنٹ پہ ہے اور اسی کے حساب سے اسی کو پڑھ کے اسی کی ٹرمز کو دیکھ کے ہم اس کی کیلکولیشن یا اس کو کیلکولیٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن کی اجازت دیتے ہیں تو یہ بات تو مارک اپ آن ڈرائنگس کے بارے میں ہو گئی اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایگزامپل لے کر کے چلتے ہیں آگے کہ یہ کیسے کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ پارٹنرشپ اکاؤنٹس میں ہم شو کریں گے لیکن بیشتر اس سے کہ ہم وہ ایگزامپل کریں دو تین باتیں اور آپ کو بتانی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو کیپٹل پہ مارک اپ پے ہوتا ہے کیا وہ ایک بزنس ایکسپینس ہوگا اور جو پارٹنر سے مارک اپ ڈرائنگس پہ اگر وصول کیا جائے گا تو کیا وہ کاروبار کا پارٹنرشپ کی انکم ہوگی عام طور پہ تو یہی سوچا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پارٹنرز کی تنخواہوں کے بارے میں بات کی تھی کہ جی تنخواہ کسی پارٹنر کو پارٹنر اگریمنٹ کے تحت آپ دے رہے ہیں اور وہ تنخواہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کا ایکسپینس نہیں دکھایا تھا وہ ہم نے پارٹنرشپ کا پروفٹ اینڈ لاس ڈٹرمن کرنے کے بعد اس کا تعین کرنے کے بعد جو پروفٹ آیا اس میں سے اس کی تنخواہ کو مائنس کیا تھا اسی طریقے سے جو مارک اپ ہم نے دینا ہے پارٹنرس کو ان کی کیپٹل کانٹریبیوشن پہ وہ جو ہے ایکسپینس نہیں ہوگا اور نہ ہی انکم کا حصہ بنے گا کاروبار کے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ profit and loss distribution account میں آتی ہیں profit and loss appropriation account کا حصہ ہوتی ہیں چند ایک اس سے ایکسپشنس ہیں ان ایکسیپشنس میں یہ ہے کہ جی اگر ایک پارٹنر نے اس کی دکان تھی یا اس کے پاس ایک آفس تھے جگہ تھی کوئی وہ اس نے کرائے پہ دے دی ہے پارٹنرشپ کو تو اس کو جو کرایہ دیا جائے گا وہ کرایہ جو ہے وہ کاروبار کا خرچہ ہے وہ اپروپریشن اکاؤنٹ کا حصہ نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کرایہ ادا کیے بغیر کیونکہ اگر کاروبار کے پاس کوئی دفتر نہیں ہے دکان نہیں ہے تو وہ کاروبار کہاں سے کر رہی ہے اور جہاں سے بھی کر رہی ہے اس جگہ کا کرایہ تو بہرحال کسی نہ کسی کو دینا ہی ہوگا تو اگر وہ جگہ کے مالک ایک پارٹنر ہیں اور وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے تو وہ کرایہ جو دیا جائے گا اس جگہ کا وہ ایک خرچ ہوگا پارٹنرشپ کا اپروپریشن یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ میں اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی وہ خرچہ شو کیا جائے گا پارٹنر شپ کا اسی طریقے سے اگر کسی پارٹنر سے پارٹنرشپ جو ہے وہ کوئی خام مال یا کوئی ایسا مال خریدتی ہے جو کہ آگے اس نے بیچنا ہے یا اس کو ضرورت ہے اپنے کاروبار کے لیے یا کوئی زمین خریدتی ہے بلڈنگ خریدتی ہے کوئی بھی ایسٹ خریدتی ہے اگر کسی پارٹنر سے جو کہ بیچنا چاہتا ہو اسے اور اس کی دام جو ہیں وہ مارکیٹ کے حساب سے ہوں تو وہ جو قیمت ادا کی جائے گی وہ قیمت جو ہے وہ اپروپریشن کا حصہ نہیں بنے گی اسی طریقے سے اگر کسی پارٹنر نے پارٹنر شپ کو ایک لون دیا ہے یعنی قرض دیا ہے ادھار اس نے پی یا اس نے قرض دیا ہے ایک پارٹنر شپ کو کچھ اماؤنٹ کا بجائے پارٹنر شپ یہ کرے کہ جی بینک جائے کسی کے وہاں سے قرض لے اگر کوئی پارٹنر اس قابل ہے کہ اس نے وہ قرض دے سکتا ہے تو پھر اس قرض پہ جو مارک اپ کا ریٹ ہے تعین کیا جاتا ہے آپس میں وہ مارک اپ کا ریٹ اس پارٹنر کو ادا ہوگا اور وہ بھی پارٹنرشپ کا خرچہ ہوگا جو ریٹ مقرر ہوگا وہ مارکیٹ کے مطابق ہوگا کیونکہ اس سے کم نہیں ہو سکتا پارٹنرشپ اگر بینک سے جا کے قرض لیتی تو وہ ایک خاص ریٹ دیتی دیتا اس کو اس اس قرضہ جو ہے وہ خاص ریٹ پہ دیتا اسی طریقے سے اگر کسی پارٹنر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پارٹنرشپ کو قرض دے سکے اور یہاں پہ وہ قرض دے رہا ہے یہاں پہ وہ اپنے کیپیٹل کانٹریبیوشن جو سرمایہ اس نے لگایا ہوا ہے اس سے اس کی حد سے زیادہ پیسے نہیں دے رہا وہ ایک قرض دے رہا ہے نوعیت مختلف ہے لہذا وہ جو اس کے اوپر مارک اپ ہے وہ مارک اپ بھی بزنس ایکسپینس ہوگا تو یہ تمام باتیں آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہیں اب اکاؤنٹنگ انٹریز کی طرف آئیے جو مارک اپ آن کیپٹل ہے اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز جو ہیں وہ ایسے ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن یا ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا جائے گا جو مارک اپ ڈرائنگس پہ ہے جو ڈرائنگس پارٹنرز کر رہے ہیں اس کا ڈیبٹ پارٹنر کے پارٹنرز کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا جائے گا اور کریڈٹ جو ہے وہ profit and loss appropriation account میں ہوگا تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہے ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جی کیپٹل پہ جو مارک اپ ہم دے رہے ہیں اس کی ادائیگی کس حساب سے ہونی ہے کس طریقے سے ہونی ہے اگر کیپٹل جو ہے وہ ایک مقررہ حد تک رہتا ہے پورا سال تو تو ٹھیک ہے کسی کو کچھ نہیں دینا یا اس سے لینا لیکن اگر کسی بھی اسٹیج پہ وہ کم یا زیادہ اس مقرر شدہ حد سے ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ مارک اپ لینا یا دینا پڑتا یہ کیسے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ایک پارٹنرشپ اے بی ہے جس میں علی اس کے پارٹنر ہیں انہیں مارک اپ کیپٹل پہ پانچ پرسینٹ کے حساب سے on the amount of capital invested during the year ملے گا ڈیٹیلز جو ہیں کیپٹل اکاؤنٹ کی وہ کچھ ایسے ہیں کہ پہلی جولائی کو ان کا کیپٹل اکاؤنٹ میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تھے انہوں نے پہلی دسمبر کو پچہتر ہزار روپیہ مزید کیپٹل پارٹنرشپ کو دیا اس پہ ہم مارک اپ اگر کیلکولیٹ کریں گے تو وہ کیسے کریں گے پہلی جولائی سے لے کے تیس نومبر تک تو ان کا کیپٹل جو ہے وہ ایک لاکھ اور پچاس ہزار روپیہ تھا اور دسمبر ایک سے لے کے جون تیس تک یہ کیپٹل کا اماؤنٹ جو ہے یہ دو لاکھ پچیس ہزار ہو گیا کیونکہ پچہتر ہزار روپیہ انہوں نے اضافی کیپٹل دیا اب مارک اپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ کیسے ہوگی ایک لاکھ پچاس ہزار پانچ فیصد کے حساب سے پانچ مہینوں کے لیے جولائی سے نومبر تک پانچ مہینے اور دو لاکھ پچیس ہزار پانچ فیصد کے حساب سے سات مہینوں کے لیے تو یہ اماؤنٹ جو ہے ٹوٹل یہ بن جاتا ہے نو ہزار چھ سو ستاسی روپے اور پچاس پیسے یہ ادا پارٹنرشپ ان کو کرے گی مارک اپ تو یہ ہم نے کیپٹل کے اوپر مارک اپ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا یہاں پہ ایک چیز نوٹس کرنے کی ہے کہ یہاں پہ اضافی کی بات دی ہوئی یہاں پہ یہ کہ جی جتنا بھی کیپٹل کانٹریبیوٹ کیا ہوا تھا اس پورے کے اوپر پورے سال کے لیے آپ نے ان کو مارک اپ دیا یہ پارٹنرشپ اگریمنٹ کا ایک ٹرم ہو سکتی ہے ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے ایک کلوز ہو سکتی ہے تو پارٹنرشپ اگریمنٹ کے حوالے سے ہم جیسے لکھا ہوتا ہے اس میں اس کے حوالے سے چلتے ہیں اب مارک اپ ڈرائنگز کے اوپر اس کی طرف ذرا آتے ہیں ایک اور پارٹنرشپ فرم ہے اس میں مسٹر عمر پارٹنر ہیں اور ان کی ڈرائنگز جو ہیں وہ مختلف ڈیٹس پہ کچھ ایسے تھی کہ پہلی اگست کو تو دو ہزار روپے لیے پہلی اکتوبر کو ڈھائی ہزار پہلی نومبر کو پندرہ سو پہلی مارچ کو دو ہزار اور پہلی جون کو تین ہزار ان کو مارک مارک اپ اپ کی کیلکولیشن جو ہے ڈرائنگ پہ اس کا بھی ریٹ ہم نے پانچ فیصد مقرر کیا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس سال جو ہے فائنینشیل ایئر جو ہے اور اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے اسی حوالے سے وہ جولائی سے لے کے جون تک کا ہے اب اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی اس کی کیلکولیشن پہلی اگست کو انہوں نے دو ہزار روپے لیے پانچ فیصد یہ دو ہزار روپے انہوں نے کتنے مہینے اس فائنینشیل ایئر میں استعمال کیے گیارہ مہینے گیارہ مہینے کیونکہ پروفٹ کا تعین تو بارہویں مہینے میں ہوگا اگلے سال جون میں جا کے ہوگا تو اگست پہلی سے لے کے جون تیس اگلے سال کی گیارہ مہینے ہو جاتے ہیں سو دو ہزار ایٹ دا ریٹ آف پانچ فیصد گیارہ مہینے کے لیے یہ ان کا پہلی ڈرائنگ کے اوپر پروفٹ جو وہ دیں گے یا مارک اپ دیں گے وہ نکل آیا دوسری ڈرائنگ ان کی اکتوبر کی تھی اسی حساب اسی طریقے سے ڈھائی ہزار روپیہ پانچ فیصد کے حساب سے اب اکتوبر پہلی سے لے کے جون تیس تک نو مہینے وہ بھی نکل آیا اماؤنٹ ترانوے چورانوے روپے اسی طریقے سے باقی جو ہے نومبر فرسٹ اور مارچ فرسٹ اور جون فرسٹ کے جو ڈرائنگز انہوں نے کیے ہیں ان تمام کے اوپر جتنا پیریڈ ڈیٹ آف ڈرائنگ سے لے کے سال کے آخر تک کا ہے گیون ریٹ کے حساب سے اس کی کیلکولیشن کی جائے گی اور یہاں پہ ان کو جو ٹوٹل انٹرسٹ یا مارک اپ آن ڈرائنگز بنتا ہے وہ دو سو اکاسی روپے اور پچیس پیسے بنتا تو تو تو یہ یہ تو آپ کو بریفلی سمجھانے کے لیے ہم نے کہ جی کیپٹل پہ پروفٹ اور مارک اپ اور ڈرائنگز پہ مارک اپ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ سوال کن ڈیٹس کے حوالے سے کیا جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو دو مختصر ایگزامپلس دکھائے اب آئیے ایک ذرا تفصیل سے ایک ایگزامپل جو ہے ایک کوشچن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں جس میں مختلف ایشوز موجود ہیں اے بی سی تین پارٹنرس ہیں اور وہ پروفٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں چالیس تیس اور تیس کے حساب سے یعنی چالیس فیصد پروفٹ کا اے کو جائے گا تیس فیصد بی کو جائے گا اور تیس ہی فیصد سی کو جائے گا اب اس سوال میں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہے اور بیلنس شیٹ جس حد تک ممکن ہو سکے گی جس میں کہ پارٹنرز کے کیپٹل اکاؤنٹس اور کرنٹ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی دکھانا ہے وہ ہمیں بنانا ہے اور جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے وہ انفارمیشن یہ ہے net profit for the year is six hundred and sixty seven thousand seven hundred چھ لاکھ سڑسٹھ ہزار سات سو روپیہ سال کا نیٹ پروفٹ ہے کیپٹل اکاؤنٹس کے اوپننگ بیلنس جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اے کا بیلنس جو ہے وہ آٹھ لاکھ اسی ہزار کا تھا بی کا چھ لاکھ ساٹھ ہزار کا تھا سی کا تین لاکھ چھیانوے ہزار تھا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپننگ بیلنس جو ہیں وہ اے کا چالیس ہزار نو سو بیس روپے بی بیس ہزار آٹھ سو بارہ روپے اور C fifteen thousand seven hundred and seventy four پندرہ ہزار سات سو چوہتر روپے سال کے دوران جو ڈرائنگز کیے اے بی اور سی نے وہ اس طرح تھی کہ اے نے دو لاکھ دو ہزار چار سو روپے کی ڈرائنگز کی بی نے ایک لاکھ چھپن ہزار دو سو کی ڈرائنگ کی اور سی نے ایک لاکھ اکاون ہزار آٹھ سو روپے کی ڈرائنگ کی سیلریز جو کریڈٹ ہونی تھی وہ بی کو چوالیس ہزار کی سی کو ستہتر ہزار روپے کی کیپٹل پہ مارک اپ جو دیا جانا تھا پانچ فیصد کے حساب سے اور ڈرائنگس پہ جو جو مارک اپ دیا گیا وہ تھا اے نے پانچ ہزار دو سو اسی روپے بی تین ہزار نو سو ساٹھ روپے اور سی دو ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے اب ہم پروفٹ اینڈ لاس کے فارمیٹ کی طرف آتے سب سے پہلے جیسے ہم سول پروپرائٹر کے کیس میں اوپر نام لکھتے تھے کہ جی کاروبار کا نام کیا ہے کس سال کے لیے بن رہا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہم سب سے پہلے وہ چیز لکھتے ہیں A B and C partnership profit and loss appropriation account کیونکہ ہم سے وہی مانگا گیا ہے اور نیٹ پروفٹ کی فگر جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہوئی ہے نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ہمارے پاس چھ لاکھ سڑسٹھ ہزار سات سو روپے ہے سب سے پہلے تو اس میں سے جو پارٹنرز کو سیلریز دی گئی ہیں وہ ہم اس میں سے مائنس کریں گے اور سیلریز بی اور سی کو دی گئی تھی چوالیس ہزار اور ستہتر ہزار روپے کی یہ ہم اس میں سے سبٹریکٹ کریں گے مائنس کریں گے اس کے بعد کیپٹل پہ جو مارک اپ ادا کرنا ہے وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا اے بی اور سی تینوں کو شاید دینا ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہم جو ڈرائنگز پہ مارک اپ وصول کر رہے ہیں پارٹنر سے وہ کیلکولیٹ کیا جائے گا وہ ہمیں دیا گیا ہے اس کیس میں وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جی اے سے ہم نے پانچ ہزار دو سو اسی روپے بی سے تین ہزار نو سو ساٹھ روپے اور سی سے دو ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے جو ہے وہ وصول کیے تو یہ ایڈ ہو جائیں گے پہلی فگر جو سیلریز کی تھی وہ ہم نے مائنس کی جو کیپٹل ایکسس کانٹریبیوشن ہے اس پہ مارک اپ پارٹنرشپ ادا کرے گی پارٹنرز کو اے بی سی کو جس کو کیلکولیٹ کرنا ہے ہم کو وہ بھی اس پروفٹ میں سے مائنس ہوگا جو ہم نے مارک اپ ڈرائنگز پہ پارٹنر سے لیا ہے بارہ ہزار ایک سو روپئے کا ٹوٹل وہ ایڈ ہوگا اس پروفٹ کے اندر نیٹ پروفٹ کے اندر اور جب یہ تینوں چیزیں ہم کر لیں گے تو ہمارے پاس پھر فکر آئے گی کہ distributable profit for the year partners کے لیے کیا ہے جو کہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا اور پھر اس پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے تینوں پارٹنرز کے مابین اے بی اور سی ان کے پروفٹ شیئرنگ ریشو کے حساب سے تو پارٹنر سیلریز تو ہمیں دی گئی تھی وہ ہم نے اس میں سے مائنس کر لی ایک لاکھ اکیس ہزار کی اب ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے کیپٹل uh, پہ مارک اپ تو آئیے اس کی طرف اب اے نے جو کیپٹل کانٹریبیوٹ کیا ہوا تھا اور جو اوپننگ بیلنس تھا ہمیں بتایا گیا تھا وہ آٹھ لاکھ اسی ہزار روپے تھا اور آٹھ لاکھ اسی ہزار روپے پانچ فیصد کے حساب سے سال کا جو کاسٹ بنتی ہے اس کی وہ ہے چوالیس ہزار روپے اسی طریقے سے بی کا جو کیپٹل تھا چھ لاکھ ساٹھ ہزار وہ بھی پانچ فیصد کے حساب سے تینتیس ہزار سال کی بنتی ہے سی انیس ہزار آٹھ سو تو یہ اماؤنٹ ہے مارک اپ کا جو کہ ہم نے ان کو ادا کرنا ہے اور یہاں پہ پھر یہ بات ہمیں سامنے آئی کہ یہ مارک اپ جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ مارک اپ ٹوٹل کیپیٹل کے اوپر ہے ہر شخص نے جتنا جتنا کیپیٹل کانٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ مارک اپ ادا ہو رہا ہے یہ بحوالہ ایکسس نہیں ہو رہا بلکہ پورے اماؤنٹ پہ جو بھی ادا کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ چارج ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کیلکولیٹ ہو رہا ہے تو اے چوالیس ہزار بی تینتیس ہزار اور سی انیس ہزار آٹھ سو یہ ٹوٹل رقم جو ہے یہ بن گئی کوئی چھیانوے ہزار آٹھ سو روپے یہ بھی مائنس کر دیں گے ہم نیٹ پروفٹ پارٹنرشپ کے جو فگر ہے چھ لاکھ سڑسٹھ ہزار سات سو کی تو جب یہ فگر چھیانوے ہزار آٹھ سو اور پارٹنرز کو جو تنخواہیں دیں ایک لاکھ اکیس ہزار یہ دونوں ملا کے دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو روپے آپ مائنس کریں گے چھ لاکھ سڑسٹھ ہزار سات سو روپے میں سے اور اس میں ایڈ کر دیں گے وہ مارک اپ جو آپ نے ڈرائنگز پہ چارج کیا اور جو بنتا ہے بارہ ہزار ایک سو روپے تو جو پروفٹ ڈسٹریبیوٹیبل پروفٹ جو آئے گا جو کہ اب پارٹنرز میں تقسیم ہونا ہے وہ آ جائے گا چار لاکھ باسٹھ ہزار روپے اب اس پارٹ پروفٹ کو ہم نے تینوں پارٹنرز میں کیسے تقسیم کرنا ہے اے بی این سی میں آئیے اس کی کیلکولیشن اب کر لیں پارٹنر اے کو جو ہے وہ چالیس فیصد ملنا تھا چار لاکھ باسٹھ ہزار روپے کا جو کہ پروفٹ ہے سال کا یہ رقم بنتی ہے ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو روپئے بی کو تیس فیصد اور سی کو بھی تیس فیصد اور یہ رقم جو ہے یہ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار چھ سو روپیہ فیکس بنتی ہے تو یہ جس وقت ہم تینوں فگرز چار لاکھ باسٹھ ہزار میں سے نکالتے ہیں تو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اور یہ جیسے اس سلائڈ پہ ہم دکھایا آپ کو جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن شو ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ کو سوال میں بھی جو بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں یا عملی طور پہ بھی آپ جو profit and loss distribution account بناتے ہیں اس میں شو کرتے ہیں تو یہ تو ہو گئی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی بات اب آئیے بیلنس شیٹ کی طرف اب بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ دونوں دکھانی ہے پہلے تو کیپٹل اکاؤنٹ ہے کیپٹل اکاؤنٹ اے بی اور سی وہ رقم جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے کہ جی کیپٹل اے کا جو ہے وہ آٹھ لاکھ اسی ہزار ہے بی کا چھ لاکھ ساٹھ ہزار ہے یہ فکسڈ ہے کیپٹل اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے اور سی جو ہے یہ تین لاکھ اور چھیانوے ہزار روپے تو یہ تو کیپٹل ہو گئے اب ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف آتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کیلکولیشن کرنی پڑیں گی کیپٹل اکاؤنٹ تو فکسڈ ہو گئے کہ جی ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی جو بھی ہو رہی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر ہو رہی تو آئیے ان کے کرنٹ اکاؤنٹ پر آئے اب اے بی اور سی کے اوپننگ بیلنس کرنٹ اکاؤنٹس کے ہمیں دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ان تینوں کے علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ اکاؤنٹ کھول کھول لیں یا ایک ہی کے اس میں تین کالمز ڈیبٹ سائٹ پہ تین کالمز کریڈٹ سائٹ پہ بنا لیں کہ ڈیبٹ سائٹ کے کالمس اے بی اور سی ان کا نام کر دیں کریڈٹ سائٹ کے کالمس اے بی اور سی کر دیں بات ایک ہی ہے یا تین علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ کھول لیں اے کا جو اوپننگ بیلنس ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے کہ چالیس ہزار نو سو بیس روپے تھا اب یہاں پہ ہم گو سوال میں یہ بات نہیں کہی گئی لیکن ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ یہ چالیس ہزار نو سو بیس روپے پارٹنر نے ادا کرنے تھے اے کو تو کریڈٹ بیلنس تھا یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا یہ نہیں تھی سچویشن کہ کسی پارٹنر نے پارٹنرشپ کو پیسہ ادا کرنا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے سو so, سب سے پہلے تو ہم اوپننگ بیلنس جو ہیں تینوں اکاؤنٹس کے اندر وہ لکھ لیتے ہیں اے کا جو اوپننگ بیلنس تھا وہ چالیس ہزار نو سو بیس تھا بی کا بیس ہزار آٹھ سو بارہ اور سی کا پندرہ ہزار سات سو چوہتر روپے اب ٹرانزیکشنز کیا ہوئی سب سے پہلے تو سیلریز انہوں نے لی یا ان کو دی جانی ہے سیلری ہم نے تین میں سے دو پارٹنرز کو بی اور سی کو سیلری دی بی کو سیلری چوالیس ہزار دی اور سی کو ستہتر ہزار روپے دی یہ دونوں اماؤنٹ جو ہے یہ بی اور سی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں مارک اپ آن کیپٹل جو ہم نے ادا کیا مارک اپ آن کیپٹل جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ جس طریقے سے کیا وہی اماؤنٹس جو ہیں وہ ہم اے بی اور سی کے کرنٹ اکاؤنٹس میں کریڈٹ کر دیں گے اے کے اکاؤنٹ میں چوالیس ہزار روپے بی کے اکاؤنٹ میں تینتیس ہزار روپے اور سی کے اکاؤنٹ میں انیس ہزار آٹھ سو روپے کریڈٹ ہو جائیں گے اب ڈرائنگس کی بات آئی تینوں پارٹنرز نے ڈرائنگس کیے ہوئے ایک ہی ڈرائنگ تھی دو لاکھ دو ہزار چار سو جو ان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو جائے گی بی کے ڈرائنگز جو تھیں وہ ایک لاکھ چھپن ہزار دو سو روپئے تھی اور سی کی ایک لاکھ اکاون ہزار آٹھ سو روپئے تو یہ تینوں اماؤنٹس اے بی اور سی کے اپنے اپنے کرنٹ اکاؤنٹس میں ڈیبٹ ہو جائیں گے ہم نے تینوں پارٹنر سے ان ڈرائنگز پہ مارک اپ بھی چارج کیا اور وہ ہم نے ہمیں بتایا گیا سوال میں دیا ہوا ہے کہ پانچ ہزار دو سو اسی روپے اے سے لیے تین ہزار نو سو ساٹھ روپے بی سے لیے اور دو ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے سی سے لیے اور یہ تمام ٹرانزیکشنز تھیں جو کہ سال میں ہوئی اس کے علاوہ صرف اب ایک ٹرانزیکشن رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ جی جو شیئر آف پروفٹ ہم نے ہر ایک کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اے بی اور سی پروفٹ اینڈ لاس کے حساب سے اے کا حق ایک لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو یہ بھی ان کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا بی کا شیئر ایک لاکھ اڑتیس ہزار چھ سو یہ ان کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگا اور سی کے اکاؤنٹ میں انیس ہزار ایک لاکھ اڑتیس ہزار چھ سو روپیہ وہ بھی کریڈٹ ہوگا یوں تمام ٹرانزیکشن جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو افیکٹ کر سکتی تھی وہ ان کے کرنٹ اکاؤنٹس میں ہم نے نوٹ کر لی اور اب ہم بیلنس اسٹرائک کرتے ہیں ان تینوں کرنٹ اکاؤنٹس کا اور وہ بیلنس جو ہے وہ ہم پھر بیلنس شیٹ کے اندر جا کے کرنٹ اکاؤنٹس کے اگینسٹ ہم شو کریں گے کہ جی اے کا جو ہے وہ باسٹھ ہزار چالیس روپے بیلنس بنتا ہے بی کا چھتر ہزار دو سو اور باون روپے بنتا ہے اور سی کا چھیانوے ہزار پانچ سو اور چودہ روپے بنتا اور یوں سوال کی حد تک ہم نے profit and loss appropriation account اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ دونوں کو کمپلیٹ کر لیا mark up on capital mark up on drawings کی ہم نے کیلکولیشن کی اور دیکھا کہ جی ان کا ٹریٹمنٹ کیسے اپروپریشن اکاؤنٹ کے اندر ڈسٹریبیوشن اکاؤنٹ کے اندر کیا جاتا ہے اب یہ باتیں تو ہو گئی کہ جی ایک پارٹنرشپ جو چل رہی ہے اور جاری ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹنر اگر کوئی فوت ہو گیا پارٹنر یا ایک پارٹنر ریٹائر ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کی اگر ایج ہے اس پارٹنرشپ کے اندر یا ایک پارٹنر ریزائن کر دیتا ہے پارٹنرشپ سے وہ کہتا ہے میں اس پارٹنرشپ میں آئندہ نہیں رہوں گا تو تب کیا ہوتا ہے اس وقت جب کہ یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہو جائے اس کے علاوہ اگر کوئی پارٹنر بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے یعنی دیوالیہ اس کا پرسنلی بول گیا ہے تو تب بھی پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی اگر وہ دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے تو تب بھی وہ پارٹنر بنے رہنے کا اہل نہیں رہتا قانون کے حساب سے لہذا پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی تو پارٹنرشپ ان میں سے کسی بھی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے اگر آپ ایک نئے شخص کو پارٹنرشپ میں پارٹنر کے طور پہ لانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی پرانی پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم سمجھی جاتی ہے اور ایک نئی پارٹنرشپ جو ہے وہ وجود میں آتی ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم کسی نئے پارٹنر کو یا کسی نئے شخص کو ایک نئے شخص کو پارٹنرشپ میں جاری پارٹنرشپ کے اندر پارٹنر بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک نئی پارٹنرشپ وجود کیونکہ اگر پہلے دو تھے اب تین پارٹنرز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ پارٹنرشپ جو پہلے دو انسانوں کی تھی اب تین کی ہو رہی ہے تو اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی اسی حساب سے جس طریقے سے انہیں کیپٹل انویسٹ کرنا ہے اس پارٹنرشپ کے اندر وہ ریشیوز بھی تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ جو تیسرا پارٹنر آنا ہے اس کو بھی اپنا کیپٹل کا شیئر جو ہے وہ اس پارٹنرشپ میں ڈالنا ہوگا ان کا پروفٹ شیئرنگ ریشیو جو ہے تبدیل ہوگا اگر پہلے دو تھے اور وہ ففٹی ففٹی کر رہے تھے اب تین ہو گئے تو ظاہر ہے ففٹی ففٹی دو میں تو نہیں ہو سکتا اب تینوں کو تیسرے شخص کو بھی جو ہے وہ پروفٹ ملے گا تو پارٹنرشپ کی ٹرمز بدل گئی نئی پارٹنرشپ کریٹ ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو نئی پارٹنرشپ کریٹ ہوگی اور وہ جو شخص تیسرا شخص جو ہے پارٹنرشپ میں داخل ہو رہا ہے یا ایک اضافی شخص داخل ہو رہا ہے اس کو کس بنیاد یا کس بیسس پہ ہم پارٹنرشپ میں انوائٹ کرتے ہیں پارٹنرشپ میں اس کو پارٹنر بناتے ہیں ان ادر ورڈس اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ پارٹنرشپ کے اندر تینوں پارٹنر جو ہیں وہ فرض کر لیجئے چالیس تیس تیس کے حساب سے کیپٹل کانٹریبیوٹ کریں گے اور پروفٹ اور لاس جو ہے وہ بھی اسی تناسب سے وہ شیئر کریں گے تو سوال یہ ہے کہ جی وہ جو تیس فیصد نئے آنے والا جو شخص ہے اس نے جو تیس فیصد کی کانٹریبیوشن کرنی ہے سرمایہ کی وہ کیسے ورک آؤٹ ہوگی کیا وہ صرف جو پارٹنرشپ کی ایسٹس اور لائبلٹیز اس ڈیٹ کو جس ڈیٹ پہ اس آدمی کو یا اس شخص کو پارٹنرشپ میں جب شامل کیا جا رہا ہے اس ڈیٹ پہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز تھی پارٹنرشپ کی ان کا جو ویلیو تھا مارکیٹ ویلیو تھا اس کی بنیاد پہ اس کا شیئر ڈٹرمن ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اس چیز کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایسٹس اور لائبلٹیز جو پارٹنرشپ کی تھی اس تاریخ کو وہ ری ویلو مارکیٹ کے حساب سے ہوں گی بلکہ ایک چیز ہے جسے ہم گڈ ول کہتے ہیں اس کا بھی تعین کیا جائے گا اور گڈ ول کیا چیز ہے یہ بھی ایک بہت گمبھیر اور لمبا موضوع ہے سمجھنے کے لیے مشکل موضوع ہے مختصراً گڈ ول ہم کہتے ہیں اس سپر پروفٹس کو جو کہ ایک کاروبار اپنا ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے اپنی وجود اور اپنے کاروبار کرنے کے طریقے سے کی وجہ سے جو ایکسٹرا پروفٹس وہ کما سکا ہے ایک کاروبار اگر پندرہ سال سے چل رہا ہے اس کاروبار میں ایوریج پروفٹ جو ہے وہ اگر فرض کر لیں ہم کہ جی سال کا پانچ لاکھ روپے بنتا ہے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے سے زیادہ سپر پروفٹس اس نے کیا کیا یہ گڈ ول ہے دوسری طرف چیز یہ کہ پندرہ سال سے وہ کام کر رہے ہیں کاروبار ہو رہا ہے مارکیٹ میں ان کا کوئی نام ہے وہ نام چاہے ان کی ریپوٹیشن ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہے وہ اس نام کا اس ریپوٹیشن کا کچھ ویلیو تو ہوگا نا اس ویلیو کو تعین کرنا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ایک بہت ذرا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے اس میں میں پڑھنا نہیں چاہتا صرف اتنا ہی ارض کروں گا کہ گڈ ول علاوہ ایسٹس اور لائبلٹیز کے جو ہے اس کی بھی کیلکولیشن ہوتی ہے اور گڈ ول جو کہ ایک یوں سمجھ لے کہ جی ہمارا خیال ہے کہ ہمارے با, ہمارے بارے میں مارکیٹ کے اندر ایک رائے جو قائم ہے کہ ہم بہت اچھا کاروبار کرتے ہیں اس رائے کے بارے رائے کا ایک ویلو ہم لگا رہے ہیں تو وہ ویلو وہ ایک ایسٹ بھی بن جاتا ہے اس ایسٹ کو ایک انٹینجیبل ایسٹ یعنی ایک فرضی قسم کا ایسٹ ہے یہ لیکن ایسٹ ہے کیونکہ ریپوٹیشن ہے ہماری مارکیٹ میں اس کا ویلو ہے لہذا اس کو بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور جو نیا پارٹنر ایڈمٹ ہو رہا ہے پارٹنرشپ کے اندر اس کو اس کا بھی حصہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ کہیں گے یار یہ بات تو جو ہے یہ پگڑی وگڑی کی کوئی بات ہو رہی ہے چلیے صاحب اگر ایسے ہی یہ گڈ ول کی بات سمجھ آتی ہے تو آپ اس کو پگڑی ہی سمجھ لیجیے پگڑی کاروبار کی ہے کاروبار میں میں آپ کو داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہوں لہذا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اس کی ریپوٹیشن کا کچھ پیسہ جو ہے وہ آپ ادا کریں گے تو یہ بات تو ایڈمیشن پہ آتی ہے کہ جی جس وقت کوئی نیا پارٹنر ایڈمٹ کیا جاتا ہے اس نے کیا رقم ادا کر کے داخل ہوگا وہ پارٹنرشپ میں اس میں ایسٹس لائبلٹیز کی revaluation at market value plus goodwill کی کیلکولیشن یہ چیزیں اس میں کی جائیں گی جس وقت پارٹنرشپ ڈیزالو ہوتی ہے تو اسی حساب سے جو پارٹنرز ہیں وہ سب سب سے پہلے تمام لائبلٹیز کو پے کرتے ہیں اور پھر اگر کچھ بچ جائے ایسٹس میں سے تو وہ آپس میں اپنے جو پروفٹ شیئرنگ ریشیو جو ہے اس میں اس کے حساب سے اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں سو یوں مختصراً میں نے آپ کو دو اور موضوعات پارٹنرشپ کے حوالے سے ہی ان سے بریفلی آپ کو انٹروڈیوس کرایا میرا مقصد نہ یہاں پہ ایڈمیشن اور ڈسولوشن کی اکاؤنٹنگ میں جانے کا ہے یا گڈ ول کی کیلکولیشن میں جانے کا ہے کیونکہ اس کے لیے کافی مزید گفتگو کے لیے وقت چاہیے بہرحال ہم یہاں پہ پارٹنرشپ کا اکاؤنٹنگ اور پارٹنرشپ کے اکاؤنٹس بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر سے انشاءاللہ شاء لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں بات کریں گے